مذاہب اربعہ کی تعلیم پر ایک نظر ہم نے یہاں جنگ کے مسئلے میں دنیا کے چار بڑے ادیان کے مسلک بیان کر دیے ہیں یہ مسلک افراد اور تفرید کے دو مختلف نمونے پیش کرتے ہیں اول الذکر دو مذہب جنگ کو جائز رکھتے ہیں مگر اس طرح کہ انسان کو ان تمام اغراض کی خاطر لڑنے کی اجازت دیتے ہیں جن کے لیے ان کا نفس خواہش مند ہو وہ اغراض و مقاصد میں حق و ناحق کا امتیاز نہیں کرتے انسان کے سامنے کوئی بلند نصب العین نہیں پیش کرتے اس کو کسی اعلیٰ اخلاقی مقصد کی طرف توجہ نہیں دلاتے بلکہ خالص حیوانی فطرت پر اس کو یہ حق دیتے ہیں کہ اپنے ابنائے جنس پر جب چاہے جس طرح چاہے جس غرض کے لیے چاہے دست درازی کرے اور جو کچھ چاہے ان سے حاصل کر لے انہوں نے تہذیب کی جانب اگر کچھ پیش قدمی کی بھی ہے تو وہ صرف اتنی کہ اس دست درازی کے کچھ طریقے مقرر کر دیے ہیں اور اپنے پیروؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ جب کبھی وہ اپنے ابنائے جنس کا شکار کرنا چاہیں تو فلاں طریقے سے کریں اور فلاں طریقے سے نہ کریں اس کے ساتھ ہی انہوں نے انسانیت کو جغرافیائی نسلی اور لونی اصول پر تقسیم کیا ہے اور کسی خاص نسل کے لوگوں کو کچھ ایسی رعایات دی ہیں جن سے باقی تمام ابنائے نو محروم ہیں دوسری طرف مؤخر الذکر دو مذاہب یہ محسوس کرتے ہیں کہ انسان کو خود انسان کا شکار کرنے کی آزادی دینا درست نہیں ہے مگر یہ احساس ان کو ایک دوسرے انتہائی نقطے کی طرف لے جاتا ہے وہ جنگ سے جنگ کرتے کرتے خود انسانی فطرت ہی سے جنگ کرنے لگتے ہیں اللہ نے انسان کی زندگی میں اعتدال قائم رکھنے کے لیے اس کے اندر جو مختلف قوتیں ودیت کی ہیں وہ ان میں سے بعض کو بالکل فنا کر دینا چاہتے ہیں اور بعض کو پوری انسانی فطرت پر حاوی کر دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں وہ تنزل اور انحطاط اور مغلوبی اور مقہوری کی انتہائی پستیوں میں گر جاتے ہیں اور جو بتقاضائے فطرت اپنے آپ کو ان کی تقلید کے قابل نہیں پاتے اور اپنے انسانی فرائض عطا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ان کو عملی زندگی کے کسی شعبے میں ہدایت کی روشنی نہیں ملتی ناچار وہ خود اپنے تخیلات اور میلانات کی پیروی اختیار کر کے کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں افراد اور تفرید کے ان دو انتہائی نقطوں کے درمیان اسلام نے توسط اور اعتدال کی ایک درمیانی راہ نکالی ہے وہ انسانی فطرت انسانی ضروریات کے صحیح تقاضے اور سب سے زیادہ انسانیت کی اصلاح کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر جنگ کو دو قسموں پر تقسیم کرتا ہے ایک وہ جنگ جو ملک اور مال جاہو اقتدار اور نفسانی اغراض کے حصول کے لیے لڑی جائے دوسری وہ جنگ جو حق کی حمایت کے لیے اور ظلم و جور کو رفع کرنے کے لیے ہو پہلی جنگ کو تو وہ فتنہ و فساد سے تعبیر کرتا ہے اور اس کو ایک بدترین معصیت قرار دے کر اس سے کامل اجتناب کا حکم دیتا ہے دوسری جنگ اس کے نزدیک اگر خالص حق کے لیے کی جائے اور اس میں کوئی نفسانی غرض شامل نہ ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے ایک بہترین عبادت ہے ایک مقدس ترین فرض ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس سے زیادہ افضل اور احسن انسانی خدمت کوئی نہیں ہے پھر اس عبادت کے لیے اس نے حدود مقرر کیے ہیں اس کے مواقع بتائے ہیں اس کے مقاصد کی تفصیل دی ہے اور اس کے طریقے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں تاکہ خدا کے نام سے شیطان کا کام نہ ہونے لگے اور انسان اپنے نفسانی میلانات اور خواہشات کی پابندی اختیار کر کے غلط رستے پر نہ پڑ جائے یہ ایک ایسا مکمل ضابطۂ قانون ہے جس کی نظیر اسلام کے سوا کسی مذہب اور کسی تہذیب میں نہیں ملتی کہیں مناہج عمل موجود ہیں تو مقاصد کار کی تعین نہیں ہے کہیں مقاصد موجود ہیں تو مناہج عمل کا پتہ نہیں کہیں مقاصد اور مناہج کو کسی حد تک مقرر کیا گیا ہے تو اس میں وہ بلندی اور فضیلت نہیں ہے جو اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے بس یہ حقیقت آج قطن ناقابل انکار ہے کہ جنگ کو کامل طریقے پر اس کی قدرتی حدود میں محدود کرنے اور اسے ایک وحشیانہ تصادم سے مہذب مقابلے تک اور ظلم سے عدل کے درجے تک اور معصیت سے نیکی اور فرض کے مرتبے تک پہنچانے کی اگر کسی نے کوشش کی ہے تو وہ صرف اسلام ہے اسی قانون کو اختیار کر کے دنیا اس لانت سے بھی بچ سکتی ہے جس کا نام ظلم ہے اور اس لانت سے بھی جس کا نام مظلومی ہے